سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ یا نو راتوں تک نماز عشاء کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرتے رہے ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں یہ نماز جلدی پڑھا دیا کریں تو یہ عمل رات کے قیام کے لیے بہتر ہوگا بس آپ اس کے بعد یہ نماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے عبدالصمت نے سات اور عفان نے نو راتوں کا ذکر کیا حدیث گیارہ سو اکہتر مسند احمد